اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان جذبوں کی تنویر ہنسی خوابوں کی تعبیر پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر جذبوں کی کی بابوں کی تابی پاک وطن کی باغ زمین الفت کی تصویر عزم علی شان کی پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان چاند ستارہ پر کا آنکھوں کا نور قائم دائم حشر تلت رب کو ہو منظور چاند ستارہ پر کا آنکھوں کا نور قائم دائم حشر تلت رب کو ہو منظور جس میں گئے ہم اور جان گئے جس میں جان گئے پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان رشت و ہدایت کا تفہیم داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم کا قرآن کی تفہیم داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم وادق کا عنوان ہے یہ وادق کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان